وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عهد الظَّالِمِينَ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا عرض کرنے لگے میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں سامعین نبی سائد کی تفسیر سماعت کیجیے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور ان کا انعام اس آیت میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی بیان ہو رہی ہے جو توحید میں دنیا کے امام ہیں جنہوں نے تکالیف پر صبر کر کے احکام الہی کی بجاوری میں ثابت قدمی اور جوا مردی دکھائی فرماتے ہیں اے نبی آپ ان مشرقین اور اہل کتاب کو جو ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کے واقعات تو سنائیے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ دین حنیف پر اسوہ ابراہیمی علیہ السلام پر کون قائم ہے وہ تو آپ اور آپ کے اصحاب ہیں اور جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وہ ابراہیم الدی وفا یعنی ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے پوری طرح وفاداری دکھائی اور جگہ فرمایا ان ابراہیم امتن قان الت یعنی ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے پیشوا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مخلص اور نعمت کے شکر گزار تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پسند فرما کر راہ راست پر لگا دیا تھا جنہیں ہم نے دنیا میں بھی بھلائی دی تھی اور آخرت میں بھی صالح اور نیک کار بنایا تھا پھر ہم نے آپ کی طرف اے نبی وحی کی کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کی ملت کی پیروی کریں جو مشرقین میں سے نہ تھے اور جگہ ارشاد ہے میں کیا نہ ابراہیم و یہودی ولا نسرانی الیات کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی اور نہ مشرق تھے بلکہ خالص مسلمان تھے ان سے قربت اور نزدیکی والا وہ شخص ہے جو ان کی تعلیم کا تابع ہو اور یہ نبی اور ایمان والے ان ایمان والوں کے دوست تو اللہ خود ہیں ابتلا کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں کلیمات سے کیا مراد ہے کلیمات سے مراد شریعت کا حکم اور ممانعت وغیرہ ہے کلیمات سے مراد کلیمات تقدیر یہ بھی ہوتی ہے جیسے مریم علیہ السلام کی بابت ارشاد ہے صدقت بھی کلیمات یعنی مریم علیہ السلام نے اپنے رب کے کلیمات کی تصدیق کی اور اللہ کے لکھے ہوئے کی بھی اور کلیمات سے مراد کلیمات شرعیہ بھی ہوتے ہیں جیسے اللہ کا فرمان و تمت کلیمت ربی کا صدقن و عدلہ یعنی اللہ تعالیٰ کے شرعی کلیمات سچائی اور عدل کے ساتھ پورے ہوئے یہ کلیمات یا تو سچی خبریں ہیں یا طلب عدل ہے غرض ان کلمات کو پورا کرنے کی جزا میں ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا درجہ ملا ان کلمات کی نسبت بہت سے اقوال ہیں مثلا احکام حج مونچھوں کو کم کرنا کلی کرنا ناک صاف کرنا مسواک کرنا سر کے بال منڈوانا یا رکھنا تو مانگ نکالنا ناخن لینا زیر ناف کے بال لینا ختنہ کرانا بغل کے بال لینا پیشاب پاخانے کے بعد استنجا کرنا جمعے کے دن غسل کرنا طواف کرنا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا رمی جمار کرنا طواف افادہ کرنا کلمات ابراہیمی میں اپنی قوم سے علیحدگی کرنا بادشاہ وقت سے نڈر ہو کر اسے بھی تبلیغ کرنا پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبت آئے اس پر صبر و سہار کرنا پھر وطن اور گھر بار کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چھوڑ کر ہجرت کرنا مہمانداری کرنا جانی اور مالی مصیبت اللہ تعالیٰ کی راہ میں برداشت کرنا یہاں تک کہ بچے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا اور وہ بھی اپنے ہی ہاتھ سے یہ کل احکام خلیل الرحمٰن ابراہیم علیہ السلام بجا لائے سورج چاند ستاروں سے بھی آپ کی آزمائش ہوئی امامت کے ساتھ بیت اللہ بنانے کا حکم کے ساتھ احکام حج کے ساتھ مقام ابراہیم کے ساتھ بیت اللہ کے رہنے والوں کی روزیوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دین پر بھیجنے کے ساتھ بھی آزمائش ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے خلیل ابراہیم میں تمہیں آزماتا ہوں دیکھتا ہوں تم کیا ہو تو آپ نے فرمایا مجھے لوگوں کا امام بنا دیجئے کعبے کو لوگوں کے ثواب اور اجتماع کا مرکز بنا دیجئے یہاں کے لوگوں کو امن دے دیجئے ہمیں مسلمان فرما بردار بنا لیجئے ہماری اولاد میں اپنی اطاعت گزار ایک جماعت رکھیے یہاں کے لوگوں کو پھلوں کی روزیاں دیجئے یہ تمام باتیں اللہ عز و جل نے پوری کر دیں اور یہ سب نعمتیں آپ کو عطا ہوئیں صرف ایک آرزو پوری نہ ہوئی کہا تھا کہ میری اولاد کو بھی امامت ملے تو جواب ملا ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا کلمات سے مراد آیات بھی ہیں معطا وغیرہ میں ہے کہ سب سے پہلے ختنہ کرانے والے سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے سب سے پہلے ناخن کٹوانے والے سب سے پہلے مونچھیں ہلکی کرنے والے سب سے پہلے سفید بال دیکھنے والے ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں سفید بال دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ یہ کیا ہے جواب ملا وقار و عزت ہے کہنے لگے اے اللہ پھر تو آپ اسے اور زیادہ کر دیجئے سب سے پہلے ممبر پر خطبہ دینے والے سب سے پہلے قاصد بھیجنے والے سب سے پہلے تلوار چلانے والے سب سے پہلے مسواک کرنے والے سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والے سب سے پہلے پاجامہ پہننے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں مختلف صحابہ و تابعین وغیرہ سے کلیمات کی تفسیر میں جو کچھ انہوں نے کہا تھا ہم نے نقل کر دیا اور ٹھیک بھی یہی ہے کہ یہ سب باتیں ان کلیمات میں تھیں کسی خاص تخصیص کی کوئی قوی وجہ ہمیں نہیں ملی واللہ عالم صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس باتیں فطرت کی اور اصل دین کی ہیں مونچھیں کم کرنا داڑھی بڑھانا مسواک کرنا ناک میں پانی دینا ناخن لینا پوریاں دھونی بغل کے بال لینا زیر ناف کے بال لینا استنجا کرنا راوی کہتا ہے میں دسویں بات بھول گیا شاید کلی کرنا تھا بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ باتیں فطرت کی ہیں ختنہ کرنا زیر ناف کے بال موڑ لینا منھے کم کرانا ناخن لینا بغل کے بال لینا ابراہیم علیہ السلام اپنی امامت کی خوشخبری سن کر اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں جو قبول تو کی جاتی ہے لیکن ساتھ ہی خبر دی جاتی ہے کہ آپ کی اولاد میں ظالم بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کا عہد نہ پہنچے گا وہ امام نہ بنائے جائیں گے نہ ان کی اقتداء اور پیروی کی جائے گی سورہ کبوت کی آیت اس مطلب کو اور واضح کر دیتی ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی وہاں ہے وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ سب آپ ہی کی اولاد میں سے تھے اور جتنی کتابیں نازل ہوئیں سب آپ ہی کی اولادوں میں ہوئیں صلوات اللہ وسلم علیہم اجمعین یہاں یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ظلم کرنے والے بھی ہوں گے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میں ظالم کو امام نہیں بناؤں گا ظالم سے مراد بعض نے مشرق بھی لیے ہیں عہد سے مراد امر ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ظالم کو کسی چیز کا والی اور بڑا نہ بنانا چاہیے گو وہ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے ہو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ان کی نیک اولاد کے حق میں قبول ہوئی ہے یہ بھی معنی کیے گئے ہیں کہ ظالم کا کوئی عہد نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے اس کا عہد توڑ دیا جائے پورا نہ کیا جائے اور یہ بھی مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا اس کے ساتھ کچھ وعدہ نہیں دنیا میں تو خیر کھا پی رہا ہے اور عیش و عشرت کر رہا ہے عہد سے مراد دین بھی ہے یعنی تمہاری تمام اولاد دیندار نہیں جیسے اور جگہ ہے وہ من ہی ما محسن و ظالم النفسی مبین یعنی ان کی اولاد میں بھلے بھی ہیں اور برے بھی ہیں اور اطاعت کے معنی بھی کیے گئے ہیں یعنی اطاعت صرف معروف اور بھلائی میں ہے اور عہد کے معنی نبوت کے بھی آئے ہیں ابن خویز مند مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظالم شخص نہ تو خلیفہ بن سکتا ہے نہ حاکم نہ مفتی نہ گواہ اور نہ راوی